السلام علیکم students I hope you are all ready for our nineteenth lecture یہ جو ہمارا جو کورس ہے ہیلتھ سائیکالوجی کا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے اسٹریس کی بات شروع کی ہوئی ہے انیشلی یو نو اسٹریس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور مختلف جو پرسپیکٹوز ہیں اسٹریس کو دیکھنے کے ان کی بات ہوئی تھی اس کے بعد یہ دیکھا گیا تھا کہ what are the kind of modifiers جو اسٹریس کو پہ جن کا امپیکٹ پڑتا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ جو اسٹریس ہے وہ ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے اور آج کا جو لیکچر ہے وہ خاص طور پہ یو نو اسی چیز پہ ہے کہ how stress affects our health اور پھر اگلا لیکچر جو ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو افیکٹ ہے ہیلتھ پہ ہماری اس کو پھر ہم how do we cope with that you know what are the kind of coping skills that we can possibly use تو I am sure this would not only be a good intellectual exercise for all of you but it will also help you in terms of your own life I am sure of that also تو سب سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ what is the impact of stress on our health researchers نے بے شمار کام اس ڈائمینشن پہ کیا ہے to see exactly what sort of impact stress have on our health اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا this experiment was carried out on two groups of people ان کو ایکچولی دو قسم کے ٹریٹمنٹس دیے گئے تھے پہلا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ نیزل ڈراپس کی شکل میں تھا some of them were given nasal drop اور یہ جو نیزل ڈراپ تھا اس کا جو کام تھا وہ کامن کولڈ کے سمٹمس کو کریٹ کرنا تھا اور the other group of people was just given placebo interestingly یہ ایکسپیریمنٹ شروع کرنے سے پہلے ریسرچرز نے ان سب کے سب سبجیکٹس کو ایک پرفارما کہہ لیجیے یا ایک ایسا اسٹریس فارم جس کو کہتے ہیں ہم وہ بھی ایڈمنسٹر کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سے لوگ prior to getting in to the منٹ یو نو فار وال ان ہائی اسٹریس ایریا اور کون سے لو اسٹریس ایریا میں تھے انٹرسٹنگلی یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا اس کے ریزلٹس کے بعد دیکھا گیا کہ جو 47% seven percent of people you know جن کی اسٹریس زیادہ تھی پرائر ٹو گیٹنگ ایکسپیریمنٹ انہیں کامن کولڈ کے یا وہ فلو کے جو سمٹمس انہوں نے مینیفیسٹ کیے اور as opposed to that twenty seven percent of of the subjects انہوں نے بھی یہ سمپٹم جو تھے یہ مینیفیسٹ کیے تو اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹریس ہے وہ اگر زیادہ ہو تو we become somewhat more vulnerable to you know condition like common cold اور ادر النیسز اینڈ ڈیزیز اسی طرح اور جو اسٹڈیز ہیں انہوں نے بھی دو قسم کی خاص فائنڈنگ جو ہے ان کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں پہلی جو فائنڈنگ ہمیں ملتی ہے اسٹڈیز سے وہ یہی ہے کہ جب اسٹریس کرونک ہو سویئر ہو اور زیادہ دیر تک چلے تو اس سے ہم میں ایک vulnerability for different and conditions پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا سیٹ آف اسٹڈیز جو تھا اس سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھا کہ جو لوگ ہم میں سے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں سچویشنس کو جن کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکٹیوٹی لیول زیادہ ہوتا ہے they are at a greater risk for respiratory conditions اور جو لوگ تھوڑے سے لیس ری ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا جو رسک فیکٹر ہے وہ بھی کم ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ریسپریٹری پرابلمس کی بھی بات کی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا اس وقت کہ یہ جو استما ہے یو نو یہ پرونکائٹس ہے یہ اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں جن کا تعلق basically you know respiratory system سے ہے وہ بڑی جلدی اسٹریس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اسی لیے اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کہ امتحانوں کے کے قریب وہ بچے جن کو چائلڈ ہوڈ استما ہوتا ہے ان کا استھما انویریبلی ٹریگر ہو جاتا ہے بیکاز امتحان ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ان کی جو سٹریس ہوتی ہے وہ کوئی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال جو اس وقت میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا اور جو آپ کے ذہن میں آئی ایم شیور آلریڈی آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ اسٹریس میں ایسی کیا بات ہے دیٹ لیڈس ٹو ہم why do we get because I mean کیا ایسی چیز ہے اسٹریس میں جس کی وجہ سے جو ہے جو ہے وہ کاز ہوتی ہے اس کو ہم موٹے موٹے دو طریقوں سے اس کی ہم بات کر سکتے ہیں پہلی جو ہے وہ اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ is the direct route direct route سے مراد یہ ہے کہ وہ چینجز جو اسٹریس کی وجہ سے ہمارے اندر فیزیولوجیکل لیول پہ آتی ہیں یو نو اسٹریس جو ہے وہ کچھ چینجز ہمارے اندر ایک فزیکل لیول پہ ایک فیزیولوجیکل لیول پہ لاتی ہے so you know that is the first route I mean that's one perspective جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اسٹریس کو اور دوسرا نفسیات دان کئی دفعہ کہتے ہیں از دی انڈائریکٹ روٹ کہ اسٹریس کا افیکٹ جو ہے انسان کے بیہیویئر پہ اور پھر وہ جو بیہیورل چینج ہمارے اندر آتی ہے اس سے جو چینجز ہم میں آتی ہیں اس کو ہم دوسرا روٹ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس بہیویئر اینڈ اسٹریس کا امپیکٹ بہیویئر پہ اور بہیویئر کا امپیکٹ ہماری فزیکل ہیلتھ پہ یا ہماری النس پہ اسٹریس جو ہے اب آپ کو بڑا اچھا اندازہ اب تک ہو چکا ہوگا کیونکہ ہم نے کچھ لیکچرز آلریڈی اسٹریس پہ کور کیے ہیں کہ جو اسٹریس ہے وہ انویریبلی اس کا ایک افیکٹ ہمارے بہیویئر پہ ہمارے رویے پہ you know how we act اس پہ پڑتا ہے اور وہ چینج جو ہمارے رویوں میں آتی ہے جو ہمارے بہیویئر میں آتی ہے اس کا ایک اثر ہماری فزیکل کنڈیشن پہ یا ہماری بیماری پہ اگر we are we are already not well تو اس پہ ایک اس کا ایک ڈیفینیٹ اسپیسیفک اثر پڑتا ہے تو یہ جو بہیویئر لنکس ہیں اسٹریس اور النس کے یہ انویریبلی بہت سی سچویشنز میں دیکھنے میں آتے ہیں فار انسٹنس ایک سچویشن جس کا پہلے بھی میں نے بریفلی ذکر کیا تھا وہ ہے ڈیوس کی تو ڈیوورس کی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پہلا سال جب جب ایک کپل کی ڈیوورس ہو جاتی ہے separated first year after the divorce وہ پیرنٹ جس کے پاس بچے you know choose to stay یا جو بچوں کو سپورٹ کرتا ہے یا بچے جس کے پاس فزیکلی رہتے ہیں دیکھنے میں انٹرسٹنگلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوس کے ایک سال بعد تک وہ جو پیرنٹ ہے وہ بچوں کا بچوں کے اتنا نہیں رہتا جتنا وہ ڈیوس سے پہلے ان بچوں کی طرف ہوتا تھا تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے کہ though you know a parent میں choose to keep the children with him or her regard of whether is mother or father but جب وہ بٹ جو یہ پروسیس جو ہوتا ہے ڈیوس کے ایک سال بعد کا اس میں اس پیرنٹ کی جو جو assume the responsibility of taking care of the children اس کا فوکس اس کی اٹینشن یو نو اس کی ابلٹی جو کیئر گیونگ کی ہے وہ اتنی نہیں رہتی یہ چیز جو ہے اس کو ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے ڈیمنسڈ پیرنٹنگ کا نام دیتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ پیرنٹنگ رول جو ہے اس کی جو آپٹیملائزیشن ہے یا یو نو وہ کم ہو جاتی ہے اور مارجنلائزیشن کی طرف چلی جاتی ہے اور اس حد تک پیرنٹنگ پاسبل نہیں ہوتی پیرنٹ کر سکتا جتنی وہ پہلے کرتا تھا اسی طرح چینجز جو ہیں یو نو وہ اور بھی کئی فارمز اختیار کئی دفعہ کر لیتی ہیں جو کہ یو نو یو نو جو کہ are not very healthy changes for instance اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے جو میل ٹائمس ہیں people going through stress you know ان کا کھانے کا ٹائم ہی کوئی نہیں رہتا نہ ان کا ناشتے کا کوئی ٹائم رہتا ہے نہ ان کا کوئی کھانے کا ٹائم رہتا ہے تو یہ یو نو دیٹس اندر ویری امپورٹنٹ فیکٹر اس طرح کی جو چینج ہے وہ آ جاتی ہے اور اور اس, اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر سونے کا ٹائم بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے سلیپ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اسی طرح باقی ایریاز میں بھی انسان اتنی رسپانسبلٹی نہیں لیتا اپنی نیڈس کے اراؤنڈ جتنی نارملی ادروائز اس کو لینی چاہیے یو نو وہ انسٹنس اگر بیمار ہو رہا ہے تو جلدی کے ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کرتا اگر ڈاکٹر نے دوائی دے بھی دی ہے تو اس دوائی کو کئی دفعہ وہ اتنی ریگولرلی کنزیوم نہیں کرتا اتنی پراپر ٹائٹریشن دوائی کی نہیں کرتا جتنی اسے کرنے کی ضرورت ہے تو تو I mean in other word وہ ڈاکٹر کی جو ریکمینڈیشنز ہیں یا ان کو بھی وہ اس طریقے سے فالو نہیں کرتا جتنا کہ اسے کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے مختلف ریسرچز جو ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ people who go through stress اور ہائی لیول آف اسٹریس وہ they not only are vulnerable to illnesses بلکہ you know they also are vulnerable to you know other conditions like like accidents I mean injury چوٹیں زیادہ لگتی ہیں انسان کی جب وہ انڈر اسٹریس ہو آپ I mean I sure we all can relate to that کہ جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم غائب دماغ سے ہو جاتے ہیں you know we are mentally you know worrying about something اور اس پروسیس میں کئی دفعہ ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے کئی دفعہ ہم گر جاتے ہیں کئی دفعہ سلپ ہو جاتے ہیں یو نو چھوٹی چھوٹی اس طرح کی انجریز جو ہے we become more injury prone you know when we are under stress اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ when we are under stress we sometimes tend to you know move ٹوڈ using substance of abuse substance of abuse سے میری مراد ہے کہ یو نو مے بی ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ uh, بہت کافی پینا شروع کر دیں کافی اتنا برا سبسٹینس آف ابیوز تو نہیں ہے uh, میں بھی پیتا ہوں کبھی کبھی uh, چائے بھی ہم پیتے ہیں کئی دفعہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ for instance alcohol you know کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ الکوہول کی کنزمپشن جن جو شروع کر دیتے ہیں یو نو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جو اور اس طرح کے like marijuana hash you know ان کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بیسکلی یہ یہ جو یوزیج ہے ان چیزوں کا یہ کیا ہے یہ ان کا ایک طریقہ ہے to deal with what they are going through in terms of their life اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یو نو کار ایکسیڈینٹس جو ہیں فار انسٹنس وہ زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے you know when they are under use of such things تو یہ اب آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ سا یہ یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسے بیہیویئرس کی طرف لے کے جاتی ہے you know like you know like alcohol use اور کافی اور کیفین اور something of that sort یہ جو چینج آتی ہے یہ مزید ہمیں پرون کر دیتی ہے النیسز کے لیے یو نو جیسا آپ کو پتا ہے کہ الکوہول جو ہے یا اسموکنگ جو ہے یو نو بہت زیادہ سگریٹ اسموکنگ بھی جو ہے وہ بھی پرون ہمیں کر دیتی ہے for hypertension for other heart conditions alcohol جو ہے وہ ہمیں بھی پرون کر دیتی ہے تو یہ یہ سب چیزیں in that way are sort of linked with each other and اور ان کا یہ بڑے انسپٹ طریقے سے آپس میں no one cause is the second and the second cause is the third and the third کا فرسٹ تو یہ trying of income relationship جو ہے وہ آپس میں بن جاتا ہے اسی طرح میں بات کرنی چاہوں گا اسٹریس فزیولوجی اور اسٹریس ایز وی نو جب بہت دیر تک we when we have stressful experience تو آر باڈی جو ہے دیٹ گوز تھرو چینجز خاص طور پہ اگر اسٹریس کی سویرٹی اور ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ رہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلے لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا ایک کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا انٹروڈیوس کیا تھا ایلوسٹیٹک لوڈ کا ایلوسٹیٹک لوڈ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ وہ اسٹرین ہے یہ وہ اسٹریس ہے جو that the system goes through جب وہ انٹینس اسٹریسفل ایکسپیرئنس سے ڈیل کرتا ہے so in other words we are constantly as in our life we are constantly dealing with events and that produce some level of stress so therefore ہمارے اندر وہ جو ایک میکنزم ہے وہ کانسٹنٹلی یو نو چلتا رہتا ہے اور وہ جو جو باڈی سسٹمز ہیں ان میں ایک اوور ٹائم جو جو اوور ہمارا لوڈ لوڈ ہے ایلوسٹیٹک جو ہے وہ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ایلوسٹیٹک لوڈ ہے یہ ہمارے سسٹم پہ اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے کیونکہ اس سے ہمارے سسٹم کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ you know is directly connected and very closely connected kind of allostatic load that we have یہ جو کنیکشن ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے بڑا کلیئرلی ریسرچز نے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ایلوسٹیٹک لوڈ جو ہمارا ہے اس کا امپیکٹ ہماری جنرل ہیلتھ سے ہے ہماری النس سے ہے اور ہمارا جو ڈگری آف ری ایکٹیویٹی ہے ہمارے اندر اس سے اس کا ایک امپیکٹ ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ ہمارے اینڈوکرائن سسٹم پہ اور ہمارے امیون سسٹم پہ پڑتا ہے when we are going through stressful تو اس میں سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا کارڈیو ویسکولر سسٹم کے اوپر ری ایکٹیویٹی کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور اور وہ how does that become unhealthy for us یا وہ النس کس طرح کاز کرتا ہے تو cardiovascular system reactivity and illness جو ہے اس پہ ہم پہلے بات کریں گے کارڈیو ویسکولر جو ری ایکٹیویٹی ہے اس سے جو میری مراد ہے وہ بیسکلی ہے the physiological change that occurs in heart ہماری بلڈ ویسلز میں جو چینج آتی ہے اور جو بلڈ میں ہمارے یو you نو know, ہماری جو بلڈ کی رسپانس ہے اس میں جو چینجز آتی ہیں because of the stress that we are going through researches جو ہیں وہ یہ بڑی واضح طریقے سے انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یو نو اگر کرونکلی وی ایکسپیرئنس اسٹریس تو ایک high cardiovascular reactivity جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے وہ سبب بنتی ہے وہ کاز بنتی ہے کارڈیک سی ایچ ڈی کا سی ایچ ڈی سے مراد ہے کارڈیک ہارٹ ڈیزیز اور اسی طرح ہائپر ٹینشن کا تو یہ دو کنڈیشنز ہیں جو اس کی وجہ سے you know invariably it can cause for example you know high levels اگر ہمارے جاب کے جاب انوائرمنٹ میں یا جاب اسٹریس ہماری بہت زیادہ ہو تو it can it it can can be with high blood pressure cause high blood pressure I mean one comes across in one's private practice so many people who because of the stress that they are experiencing at work you know start to have high blood pressure اور یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے it can further then lead to sometimes conditions like you know ہمارا ہارٹ کا سائز جو ہے انلارجمنٹ آف دا ہارٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں اسی طرح یو you نو know, اور بھی ایسی کنڈیشنز ہیں جو اس کی وجہ سے یو you نو know, پیدا ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو people who are under constant stress ان میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کا جو بلڈ کاؤنٹ جب ان کی بلڈ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان ان, ان کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے بلڈ کا وہ بھی بڑا ہائی آتا ہے اور ان کی جو لپڈ پروفائل ہے اس میں آپ کو کئی دفعہ یو نو کولیسٹرول ٹائپ چیزیں ان کے رینج ہوتے ہیں ان کا کولیسٹرول لیول آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی ریزڈ ہوگا تو یہ اس قسم کی جو چینجز جو آہستہ آہستہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بلڈ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں یہ جو چینجز ہیں بلڈ کمپوزیشن کی یہ پھر ایک ریزن بن جاتی ہیں یہ پروموٹ کرتی ہیں کنڈیشنز لائک کو فار انسٹنس یہ بیسکلی جو ہے کنڈیشن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پلیکس ہیں ہمارے اندر بلڈ میں وہ فارم ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک قسم کے فیٹی پیچز ہیں جو آرٹری کی والز کے اوپر جو اپنے آپ کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو جوں جوں یہ جو ہمارا پلیٹلیٹ اکاؤنٹ یا یہ جو پلیکس کی فارمیشن زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے تو اس سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آرٹریز کی والز ہے وہ تھوڑی سی سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہارڈنگ آف دی آرٹریز اور اسی طرح جب آرٹریز کی ہارڈنگ ہوتی ہے تو اٹ ڈائریکٹلی کازز کیونکہ وہ کنسٹرکشن آف دی آرٹری شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہمارا ہے وہ زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے اور then we become more vulnerable and there is a likely as you all know کہ اگر بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ رہے اور اس کا ہم علاج نہ کرائیں تو then there is a possibility may be of a heart attack اور a stroke that you know can take place کچھ اسٹڈیز اس ایریا میں جو کیری آؤٹ کی گئی ہیں ان میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کارڈیو ویسکولر ری ایکٹیویٹی جو ہماری ہے وہ ایتھیروسکلوسس uh, کو یو نو کوز کرتی ہے اور ہائی ری ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ یو نو ولربل ہمیں بناتی ہے اس کنڈیشن کے لیے as opposed to low reactivity especially اگر ہماری ہمارا اسٹیٹ جو کرانک اسٹیٹ آف اسٹریس میں اگر ہم رہیں تو then we become more to to this condition اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور سسٹم کی ری ایکٹیویٹی کی جس کو ہم کہتے ہیں endocrine system reactivity and illness پہلے تو کارڈیو ویسکولر سسٹم کی ہم نے بات کی ہے اب ہم انڈوکرائن سسٹم کی بات کریں گے part of the activity involves activation of hypothalamus pituitary adrenal axis آپ کو یاد ہوگا اس کا ہم نے ایک پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا جب انڈوکرائن سسٹم کی ہم نے بات کی تھی یہ جو سسٹم ہے یہ جو ایکسز ہیں یہ پروڈیوس کرتا ہے یو نو دو قسم کے ہارمونس خاص طور پہ پہلی جو قسم ہے وہ ہے کیٹیکولمینس کی اور دوسری جو ہے وہ کوٹیکو کی ہے کہ جب whenever we pass through stress whenever we go through stress یہ جو ایکسز ہے یہ دو ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے یہ مختلف جو ٹیسٹ کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں اس سے ہمیں نظر آتا ہے یہ جو ریئیکٹیوٹی ہے یہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی اس کا ایک خاص ایک امپیکٹ اور ایک خاص اثر جو ہے وہ پڑتا ہے تو اسی طرح جب یہ جو اگر ایک حد سے زیادہ یہ ری ایکٹیویٹی چلتی رہے over a longer period of time تو وہ ہارمونل چینجز جو ہیں وہ ہمارے باقی سسٹم پہ بھی اس کا ایک افیکٹ پڑتا ہے اور خاص طور پہ affect our cardiovascular system تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے فار ایگزامپل ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ اگر انسان extremely high level of stress میں سے گزر رہا ہو تو جو ہارمونل چینجز ہیں جو ہارمونس اس کی وجہ سے جو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے اندر یو you نو know, ایک ایسی چینج جو ہارٹ بیٹ کی چینج ہوتی ہے انکنسٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ our heartbeat so to become inconsistent کئی دفعہ ایک ایکسٹرا ہارٹ بیٹ کئی لوگوں کو آنی شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ ہارٹ بیٹ مس ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کی کنڈیشنز اگر وہ کنٹرول نہ کی جائے اور انہیں چیک نہ کیا جائے تو sometimes they can also be you know fatal they can cause very serious damage and problem اسی طرح ان ایڈیشن ٹو دس کرونکلی اگر ہائی لیولز ہمارے ان ہارمونس کے رہیں خاص طور پہ کیٹیکولامینس کے اور کوٹیکوسٹیرائڈس کے تو یہ اس سے بھی ہمارے اندر جو ٹینڈنسی ہے for the possibility of us having ہیونگیروسکروسیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ دو ہارمونس جو ہے یہ اتھروسکلوروس بھی کر سکتے ہیں اگر for a longer period of time رہے اس جنکچر پہ اسٹیفن مینو نے کئی ایکسپیریمنٹس جو تھے وہ اس کنڈیشن کو کی کنڈیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس نے کیری آؤٹ کیے ود منکیز اور اس میں بھی جو چیز سامنے آئی وہ یہی چیز سامنے آئی کہ وہ منکیز جن کو you know for greater period of time ان کو اسٹریس میں رکھا گیا you know they were more predispose to having this condition as oppose to وہ monkeys you know who were in it for a shorter period of time اور اس سے یو نو ریسرچر جو تھے they also you know made the influence کہ this is also to some degree true for humans اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فار انسٹنس وہ سولجرس یو نو جن کو جو مختلف یو نو بیسس پہ شفٹ بڑی جلدی جلدی کیے جاتے ہیں ان uh, یا ڈفرینٹ بوٹ کیمپس میں ان کو بھیجا جاتا ہے ان کو بھی ایک سوشل اسٹیٹس پرابلم ایک کنسرن ایک اڈیپٹیشن پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کو وقت لگتا ہے اپنے آپ کو نئی جگہ میں ایڈجسٹ کرنے میں اور اڈیپٹ کرنے میں اور اس سے جو ہے یہ یہ جو چیز ہے یہ جو اسٹریس جو ہے یہ ہمارے انڈوکرائن سسٹم میں بھی ایک ری ایکٹیوٹی جو ہے کئی دفعہ پیدا کرتا ہے اور اگر وہ ری ایکٹیویٹی ایک لیول سے ہمارے لیے زیادہ ہو جائے تو وہ ہمیں ایتھیروسکروسس کی کنڈیشن کی طرف مائل کرتی ہے and it can cause that اور خاص طور پہ اگر وہ کرونکلی یہ یہ اسٹریس ہمارے زندگی میں چلے لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی سوشل سپورٹ سسٹمز جو ہے وہ زیادہ افیکٹولی ورک کرتے ہیں اور ان کو اس اسٹریس کی وجہ سے جو اینڈوکرائن ری ایکٹیویٹی کی جو پری ڈسپوزیشن ان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جن کا سوشل سپورٹ سسٹم زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ایز اپوز ٹو دوز جن کا social support system is not very effective now I would like to talk next kind of reactivity اس کو ہم کہتے ہیں immune system reactivity and illness جیسے ہم نے پہلے دو سسٹمس کی بات کی ہے this is you know another system that I would like to talk about جب ریلیز ہوتی ہے کیٹاکولمینس کی اور کارٹیکوسٹیروئڈس کی ڈیورنگ اراؤزل افیکٹس کے طور پہ اس کا ایک اور بھی کئی دفعہ اثر ایک اور قسم کا اثر بھی ہمارے امیون سسٹم پہ پڑتا ہے فار ایگزامپل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو انکریزز ہیں کوٹیزول اور اپنیفرن کے ہارمونس کی they are associated with decrease activity of T cells and B cells against antigens you know bacteria کے خلاف اینٹیجنس کے خلاف جو ان کی capacity to fight the antigens ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہتی اگر کوٹیزول لیولز اور لیولز ایک حد سے زیادہ ہو جائے سو so, جب یہ چینج آتی ہے کہ جب ہمارے ٹی سیلز اور بی سیلز کی ایفیشنسی افیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے تو دس ڈیکریز بیسکلی کیونکہ لمفوسائٹس میں ہوتی ہے ان کی ایکٹیویٹی میں it seems to play a very important part in you know how our immune system copes with different infections and disease and also with for instance I mean ایک اس کا جو امپیکٹ جو ہوتا ہے مختلف ڈیزیز پہ اور کینسر پہ وہ بڑا مارکڈ اور سگنیفیکینٹ ہوتا ہے اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ you know those who are diagnosed with breast cancer and have of you know killer T cells ان میں انویریبلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کا جو اسپریڈ آف دا کینسر ہے وہ محدود ہو جاتا ہے it's as oppose to those women جن کے لیول آف کلیئرٹی سیلس جو ہے وہ وہ اتنا زیادہ نہ ہو تو جو سراؤنڈنگ ٹیشوز ہوتے ہیں اس طرح کے کینسر میں وہ اتنے زیادہ افیکٹ نہیں ہوتے اگر آپ کا ٹی سیلس کی ایکٹیویٹی جو ہے اگر وہ ایک حد سے زیادہ اگر وہ ہائی لیولز میں ہو تو آپ یہ کہہ لیجئے جو جو آپ کا اسپریڈ آف دا کینسر ہے اور ٹیشوز کو وہ اتنا امپیکٹ اس پہ نہیں ہوتا ایز اپوز ٹو اگر وہ آپ کے لیولز لو ہو تو امیون پروسیسز جو ہیں they protect body body you know against so many conditions conditions like jo جو ہیں وہ کئی دفعہ result from excessive exposure to harmful chemicals یہ جو کیمیکلس کا یا فزیکل ایجنٹس جو ہیں جن کو ہم کارسینوجنس کہتے ہیں اگر ان کا ایک حد سے زیادہ ایکسپوئر ہمارے اندر ہو جائے ہمارے سسٹم میں تو they can lead to us having cancer اسی لیے کہا جاتا ہے کہ conditions like you know radiation جو ہے یا ایکس ریز جو ہیں ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ جتنا بھی کم ہو اتنا ہی بہتر ہے اسی طرح الٹرا وائلٹ ریز کا جو ایکسپوجر ہے یو نو وہ بھی ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے similarly you know tobacco tars جو ہیں یو نو جو انویریبلی اگر ہم کرونک اسموکنگ کریں تو ہمارے اندر ٹبیکو ٹارز فارم ہو جاتے ہیں اور یہ جو ٹوبیکو ٹارز ہیں یہ بھی کارسینوجنس کا کام کرتے ہیں اور ہمارے سسٹم کو ولربل کر دیتے ہیں یو نو ٹو کینسر جو کارسینوجنس جو ہیں they can damage our D N A اور باڈی سیلز جو ہمارے ہیں ڈی این اے کے جو سیلز ہماری باڈی میں ہیں دے کین گیٹ افیکٹڈ اور یہ at times also produce mutant cells اور جو یہ میوٹنٹ سیلز جو ہیں ان کا جو اسپریڈ ہے وہ بھی at times can cause malignancy نس اور ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو وین میوٹنٹ سیلس جو ہمارے اندر وین دے ڈیولپ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ فوری طور پہ you know tends to attack them with killer T cells so body جو ہے وہ اس کا جو میکنیزم ہے امیزنگ میکنیزم کیونکہ دا مومنٹ ہمارے باڈی میں جو سیلز میوٹیٹ جب ہونے شروع ہوتے ہیں آئی مین میوٹیشن کا جو پروسیس جو سیلز کا جب وہ آغاز ہی اس کا ہوتا ہے تو ہماری جو باڈی ہے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ فوری طور پہ ایسے انزائمس پروڈیوس کرتا ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ یہ میوٹیشن کے پروسیس کو یو نو کیمیکل کا سینوجنس کو ڈسٹروائے کر دیں اور if at all there is any damage that the D N A has gone through اس ڈیمیج کو بھی رائٹ اوے وہ فکس کریں اور ہیل کریں research has shown that high level of stress جو ہے اٹ ٹینس ٹو پروڈیوس جو پروڈکشن جو ہے انزائمس کی جب ہم ہائی لیول آف اسٹریس میں سے گزرتے ہیں تو وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کم پروڈکشن کی وجہ سے آف انزائمس یو نو کئی دفعہ وہ جو ریپیئر جاب جو ہمارا immune system otherwise is capable of doing وہ اس حد تک ممکن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ڈی این اے ڈیمیج جو ہے وہ بھی کوز ہو جاتا ہے now I would like to talk about another very important field جس کا نام ہے immunology we have seen earlier that psychological and biological system جو ہے ان کے درمیان ایک بڑا گہرا سا ریلیشن شپ ہے آئی مین دے انٹر ریلیٹڈ اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک سسٹم میں کوئی چینج آئے when system goes through some sort of a change process اس کا ایک امپیکٹ ایک اثر جو ہے وہ باقی سسٹمس پہ بھی پڑتا ہے تو the recognition of this interdependence and اس کنیکشن جو ہے ہیلتھ کے ساتھ یہ جو ریئلائزیشن ریسرچز میں ہوئی کہ بھئی یہ یہ سسٹم جو ہیں یہ آپس میں ان کی بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنس ایک دوسرے کے اوپر ہے اس نئی سوچ کہہ لیجیے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا سائیکو نیورو امیونالوجی تو سائیکو نیورو امیونالوجی جو ہے اٹس اے فیلڈ جو it focuses on the relationship between social processes and the activities جو نروس سسٹم یا انڈوکرائن یا امیون سسٹمس کی جو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپس میں کس طرح کنیکٹ کرتی ہیں تو this is basically what that system is یہ ایک قسم کا اس نے یہ سسٹم جو ہے یہ فیڈ بیک کا سسٹم بن جاتا ہے فیڈ بیک لوپ کہہ لیجیے کہ the nervous and the endocrine system جو ہے وہ ایسی میسیجز جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرس کے تھرو اور ہارمونس کی انکریز یا ڈیکریز کے تھرو ہمارے یو نو امیون سسٹم کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے اور جو سیلز ہیں امیون سسٹم کے they produce then certain chemical changes such as A C T H that feeds information back to the brain تو ان کے آپس میں یو you نو know, ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایک تعلق ایک رابطہ ایک کمیونیکیشن سا پیدا ہو جاتا ہے تو برین جو ہے اس پروسیس میں وہ ایک کنٹرولر کا کام سر انجام دیتا ہے برین اسٹارٹ ٹو کنٹرول وہ ایک کنٹرولنگ سینٹر بن جاتا ہے اور وہ وہ آپس میں ان تینوں سسٹمس کی جو فنکشننگ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو so so the effect of this this loop جو ہے ان سسٹمس کا آپس میں that that definitely plays a very important part in how we deal with situation اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ ایموشنز اینڈ امیون فنکشن جو ہے ان کے درمیان میں بھی there is a very close relationship peoples emotions you know regard positive emotions اور they are negative emotions they seem to play a very important role you know in determining the balance of immune functions جو بیلنس ہے you know that is very closely connected with how we we are feeling research جو ہے اٹ ہیز شون کہ دوز آف فرسٹ جو تھوڑے سے پیسمسٹک ہیں پیسمسٹک سے مراد ہے کہ you know we are not very positive in our thinking یا those of who tend to function you know being depressed ان کی لائف میں چاہے کسی میجر ایونٹ کی وجہ سے اسٹریس ہو یا کسی مائنر ایونٹ کی وجہ سے اسٹریس ہو there you know immune system seems to get affected you know for quickly for example there was a study done جس میں یہ دیکھا گیا کہ کیئر گیورز وہ people who are taking care of somebody in the family who was unwell اور suffering from some major you know condition ان کا جو ایک اوور آل جو خاص طور پہ اسپاؤز ایسے یو نو بیویاں یا میاں ایسے جن کا you know the other the other spouse was not well and was acting as a care giver ان کے اندر جو تھی ٹینڈینسی ٹو بی انویل اور to have illness was far more in the first year of going through such an experience اسی طرح اور بھی اسٹڈیز کیری آؤٹ کی گئی تھیں وتھ کیئر گیورز جہاں پہ یہ دیکھا دیکھنے میں آیا کہ کہ خاص طور پہ مین جو تھے جہاں پہ husband were the care givers and their spouse you know their wife were the one دیور ور ٹیکنگ کیئر آف ان کی ٹینڈنسی جو تھی they were more vulnerable to you know immune system problem as oppose to where women were the care giving and their husband were not well تو یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آیا ان ریسرچز میں that where men were the care givers ان میں ٹینڈنسی ان کا امیون سسٹم جو تھا وہ زیادہ افیکٹ ہوتا تھا ان کی ٹینڈنسی جو تھی ٹو بی ان ویل وہ زیادہ تھی as oppose to women when where women were the care givers اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ پازیٹیو ایموشنز جو تھیں ان کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارے جو امیون فنکشن پہ پڑتا ہے وہ ایک قسم کا یو نو پازیٹیو فیلنگ جو ہے پازیٹیو ایموشن جو ہے وہ ایک قسم کے بوسٹر کا کام کرتی ہے you know it reinforces us it gives us that energy it gives that gives us that extra kind of you know you know energy کہہ لیجیے to deal with situation of this sort اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ جو نیگیٹو ایونٹس ہوتے ہیں they tend to you know reduce the antibodies جو ہمارا سسٹم جو ہے اندر پروڈیوس کرتا ہے اور جو پازیٹیو ایونٹس ہوتے ہیں that we experience in life اس سے ہماری اینٹی باڈیز جو ہے وہ انہینس ہوتی ہیں یو نو ان کو they are strengthened they are ری انفورسڈ اور آبویسلی جتنی زیادہ اینٹی باڈیز ہمارے سسٹم جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا اتنا بہتر ہمارا جو سسٹم ہے وہ یو know, بیماری سے کا مقابلہ کر سکتا ہے so so this was another element that came that carried out اسی طرح some stressful situation they start with a when a thing is triggered by a crisis تو اس کی جو انسوئنگ اموشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں اموشنل کنڈیشن جو ہوتی ہیں they tend to continue for a longer period of time and they suppress the immune processes جو ہمارے ہیں over extended period of time اس چیز کو پروو کرنے کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے there was a very interesting longitudinal study carried out اس میں ہیلدی ایجڈ مین جو تھے ان کو اسٹڈی میں یوز کیا گیا اور انہیں کہا گیا تھا کہ جی okay you know whenever you have a major event in life اور a major life for instance there very serious اور ڈیتھ آف اسپاؤز اور ڈیتھ آف ممبر اور اے چائلڈ تو یو رپورٹ ٹو اس تو کئی لوگوں کو یہ کہا گیا تھا اس میں سے پندرہ لوگوں نے رپورٹ بیک کیا ریسرچر کو اور ریسرچر نے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ ایک تو رائٹ اوے رپورٹ کرنا تو ایک تو ان کا جو ڈیٹا رائٹ اوے کا تھا وہ اکٹھا کیا اس کے بعد فیو منتھ سو ان دس وے پہ ڈیٹا جو تھا وہ صرف ایک دفعہ میں نہیں اکٹھا کیا گیا بلکہ you know longest period of time میں اکٹھا کیا گیا پہلا جو ایریا تھا وہ ان کا کارٹیزول لیول جو کارٹیزول ہارمون ہوتا ہے اس کا جو لیول تھا وہ ٹیسٹ کیا گیا کہ what was the exited you know when they right away reported the event to the researcher اسی طرح ان کے جو لمفوسائٹ جو بلڈ کی کنسنٹریشن لیول تھا you know that was also measured and کے بھی کیا کنسنٹریشن لیول ہے بلڈ میں similarly you know what kind of recent diets were they on that was also noted and observed similarly it was also you know found out کہ جی ان کا باڈی ویٹ جو تھا وہ کیا تھا اس وقت اور ان کی سائیکولوجیکل جو ڈسٹریس لیول تھا وہ کیا تھا تو یہ وہ میئرس تھے یہ وہ ویریبلس تھے جو کہ each time when they to the researcher you know measured and they were noted down interestingly دیکھنے میں یہ آیا کہ جو لمفوسائٹ کنسنٹریشن تھی اور جو کیلورک انٹیک تھی اور جو باڈی ویٹ تھا یہ تین کنڈیشن ایسی تھیں where was a reduction was a decrease in the the due to crisis going through اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسنٹریشن لیولس تھے اور جو سائیکولوجیکل ڈسٹریس لیول تھا سون آفٹر دا کرائس اس میں دے واز اے انکریز تو تین ایریاز میں دے واز اے ڈیکریز اور ان دو ایریاز میں they was a increase basically the degree of change seems to vary with the intensity of the event یہ this was another thing that came out اور اس کے علاوہ یہ بھی نظر آیا کہ جو ڈیوریشن آف دا ایونٹ تھی اور جو ٹائپ جو تھا such as whether the event جو تھا وہ انٹرپرسنل تھا یا وہ ایک نان سوشل ایونٹ تھا اس نے بھی ڈٹرمن کیا to the impact that and to the level that the immune system was affect اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا کہ جو لانگ لاسٹنگ اور انٹینس انٹرپرسنل ایونٹس ہوتے ہیں they seem to produce immune system to a large degree اور اسی طرح امیون سسٹم ری ایکٹیویٹی جو تھی وہ دیکھنے میں آیا کہ that varies from person to person you know اور جو ٹائپ آف ایونٹ تھا اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ when the same person is tested over over you know different period of time جو اسٹائل تھا you know and the way he would react to the situation وہ پریٹی مچ سیم تھا so this to some degree suggested that individual reaction جو ٹو اسپیسیفک اسٹریسر ہے وہ is fairly constant is fairly stable period of time regard of what event he goes through now let's look at psychosocial modify reactivity آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے ایک لیکچر میں یہ چیز بڑی واضح طور پہ اسٹیبلش کی تھی کہ سائیکو سوشل جو ایکسپیرئنس ان کا ایک بڑا specific impact in terms of stress you know how we deal with it اس پہ پڑھتا ہے اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ not only they they sort of have a impact on how we experience stress بلکہ these factors seem to also affect our immune system responses تو امیون سسٹم بھی جو ہے اس کی رسپانسز پہ بھی سائیکو سوشل ماڈیفائرز کا سائیکو سوشل فیکٹرز کا ایک خاص اثر پڑتا ہے فار انسٹنس دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سوشل سپورٹ جو ہے has a different effect on our immune functioning خاص طور پہ وہ لوگ جو لانگ ٹرم اسٹریس میں سے گزرتے ہیں اور اگر انٹینس اسٹریس میں سے وہ گزر رہے ہیں اور ان کا اگر سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ریلائبل ہے ٹو سپورٹ دا پرسن تو کا جو امیون سسٹم ہے وہ invariably will act being as if it's a stronger immune system and compare to them you know وہ وہ لوگ جن کا سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بڑی جلدی یو نو افیکٹ ہو جاتا ہے اور اور اسٹریس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایک ڈفرینٹ انداز سے وہ وہ ڈیل کرتا ہے اسی طرح ریسرچ جو ایویڈنس جو ہے اور جو ریسرچز جو ہیں وہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ فزیکل ایکسرسائز جو ہے جیسے ایروبک ٹریننگ ہے جاگنگ ہے یو نو برسک واکنگ ہے اور اسی طرح سائیکو تھراپی جو ہے I mean these are things reduce stress in life اس کا یہ بھی انہینس کرتی ہیں امیون سسٹم کی فنکشننگ کو اور خاص طور پہ viruses like AIDS for instance یا اور اس طرح کی جو وائرل کنڈیشنز ہیں ان میں امیون سسٹم کی فنکشننگ کو یہ انہینس کرتی ہیں اسی طرح یو you نو know, ایک اور جو سائیکو سوشل ماڈیفائرز ہیں for instance how we deal with our feelings and emotions you know how we whether we express them not ان چیزوں کا بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا experiment was carried out on college students جہاں پہ ایک گروپ جو تھا کالج اسٹوڈنٹس کا their feelings another group of college student was asked to you know express their in writing and the third group of college students جو تھا ناٹ آس to write you know no verbally express their feelings یہ جو اسٹڈی تھی اس پہ یہ دیکھا گیا کہ ان کے جو بلڈ سیمپلس دیور تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ group of students you know ان کا جو امیون سسٹم تھا وہ زیادہ بہتر انداز سے اٹ واز ورکنگ اور ان کا جو سسٹم تھا اس میں وہ زیادہ افیکٹولی کنڈیشن سے ڈیل کر رہا تھا اور اس سے کم جو تھا وہ گروپ تھا دیٹ ور آس to write down their feelings تو ان دیٹ وے چیز سامنے آئی وہ یہی آئی کہ وربل ایکسپریشن جو ہے اونلیز our functioning our immune system اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ there a definite influence of optimism جو ہے approach toward life optimistic optimism کا بھی اور پوزیٹو تھنکنگ کا بھی ہمارے امیون سسٹم پہ ایک بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ now I would like to have a look at کہ does our lifestyle affect our immune functioning yes our lifestyle definitely has a definite impact suggests کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کے ہیلدی لائف اسٹائلس ہیں ہیلدی لائف اسٹائل سے میری مراد ہے کہ یو نو جو جن کی سیڈنٹری ہیبٹس eh, نہیں ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں you know they get enough sleep also اور ان کا میل بھی جو ہے میلز بھی جو ہے بیلنسڈ ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں اور and they do not smoke for instance ان کا جو امیون فنکشننگ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز اپوز ٹو پیپل جن کی اس طرح کی ہیبٹس یا لائف اسٹائل نہیں ہوتے اور کئی ایسی اسٹڈیز بھی کیری آؤٹ ہوئی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ بھی سپورٹیو ایویڈینس ملا ہے کہ سلیپنگ پورلی یو نو اگر ہم صحیح پوری طرح سے نیند نہ لیں وہ بھی امیون سسٹم کی فنکشننگ کو اگلے دن خاص طور پہ اس کا ایک شارٹ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ نے رات کو you know you not sleep properly تو نیکسٹ ڈے ہمارا جو امیون سسٹم جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے اس اس کا اس پہ نظر افیکٹ نظر آتا ہے uh, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ people who smoke you know they also tend to be they more susceptible to common and flu تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چینجز جو ہیں یہ اکثر یوں دیکھنے میں آتی ہیں اب میں آخر میں تھوڑا سا اس آج کے لیکچر کی باتوں کو سمرائز کرنا چاہوں گا تو ہم نے آج کے لیکچر میں جو چیزیں دیکھی وہ یہ ہے کہ جو اسٹریس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسے بہیویئر کاز کر سکتی ہے جو آگے سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ہماری صحت کے لیے وہ کیا ہیں دو بہیویئر جو جن کی ہم نے بات آج کی وہ ان میں سے فوریس ہم نے کہا کہ جی سگریٹ اسموکنگ کاز کر سکتی ہے یا کیفین کا یوز ہم زیادہ کر سکتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے یا ہم کسی سبسٹنس کا ابیوز کر سکتے ہیں جیسے الکوہول ہے یا کوئی اور سبسٹنس ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹریس جو ہے وہ فزیکل سسٹمس کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور ہمارا جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ جو ہے وہ اپنے ہارمونس کو زیادہ ریلیز کر سکتا ہے اور اس میں ہم نے کیٹا کی بات کی اور ہم نے کوٹیکوسٹیروئڈس کی بات کی اور یہ جو دو ہارمونز ہیں اگر یہ ایک حد سے زیادہ پروڈیوس ہو تو ان کا ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ برا اثر پڑ سکتا ہے اور امیون سسٹم کی امپیئرمنٹ بھی اس سے کوز ہو سکتی ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے سائیکو نیورو امیونالوجی کی بات کی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ how the endocrine system how the cardiovascular system how the immune system ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے یو نو وہ کتنا امپورٹنٹ اس کا بھی ایک رول ہے سملرلی ہمیں یہ بھی پتا ہے اپنے ماضی کے الیکشنس پہ اگر ہم غور کریں اور ہم یہ بھی دیکھ ہمیں پتا ہے کہ کچھ ایسی فیزیولوجیکل کنڈیشنز بھی ہیں جو اسٹریس کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں جن کا ذکر میں نے کئی دفعہ یو نو ان سیشن ان لیکچرز میں کیا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ السرز ہیں یو نو یا استما ہے یا ٹینشن ٹائپ میگرین ہے یا آرتھرائٹس ہے یا اسکن کی کنڈیشنز اکثر اوقات جو ہے وہ ایک ایک اسٹریس کی وجہ سے اور خاص طور پہ اگر اسٹریس جو ہے وہ وہ زیادہ دیر تک چلے تو یہ کنڈیشنز جو ہے یہ کاز ہوتی ہیں اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہ اسٹریس کی وجہ سے ڈفرنٹ ہائپر ٹینشن جو ہے stress can cause hypertension and stress can also cause cardiac heart disorder you know C H D جو ہے وہ بھی اسٹریس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے اور یہ جو ڈفرینٹ قسم کی جو سائیکو فیزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں ان کو ہم ہم ڈیٹیل میں اپنے آنے والے لیکچرز میں ڈیفینیٹلی اٹینڈ کریں گے تو تو آج ہم اسی کے ساتھ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے میں چاہوں گا آپ ذہن میں رکھیں کہ ہاؤ جو اسٹریس ہے you know it can affect our different you know different systems اور ہم اگلے لیکچر میں اب اب ہم دیکھیں گے کہ how can we cope with the stress condition جو ہے تو اس کے ساتھ جو ہے میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو I would like to and it but I would definitely want you to focus and start to now also prepare yourself کیونکہ آگے اب آپ کا جو ٹائم ہے وہ آگے ایگزام کا ٹائم بھی آنے والا ہے آپ کو اسائنمنٹس بھی آگے ملنی ہے تو ساتھ ساتھ میں چاہوں گا یہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹس مل رہے ہیں جو نوٹس مل رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں with that now I would say خدا حافظ اینڈ ان شاء اللہ ول میٹ نیکسٹ ٹائم